کرانا مختار مرد ان کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا پارا زمنگ دا دکان پر تجاز سات ایشا دی تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس الحمدللہ سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي او الین آ آمنوا سلو علیہ وسلموا مو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کمال سلائی تالا برائی مالا آل بر نی گارک والا محمد بارکنا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل عزت و احترام سامعین محفل بزرگان محترم زی قدر نوجوان دوستو اگر آپ ہمارے اس موجودہ ماحول اور معاشرہ میں آس پاس زندگی گزارنے والے انسانوں کو دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرتے ہوئے بے شمار بندے آپ کو نظر آئیں گے والدین اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتے ہیں اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اولاد کو چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے تو والدین کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک اپنی اولاد کی تکلیف دور کرنے کا سامان مہیا نہ کر لیں ایک مخلص استاد اپنے شاگردوں پر جتنا مہرمان ہوا کرتا ہے اس کی بھی مثال اس ماحول میں ملنا شاید مشکل ہو ایک بڑی عمر کا بندہ اپنی قوم اور قبیلہ اور برادری کے چھوٹی عمر کے بندوں پر جتنا مہربان ہوا کرتا ہے اس سے بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا لیکن احباب والدین کی مہربانی اپنی اولاد پر اپنی جگہ ایک استاذ کی اپنے شاگردوں پر مہربانی ایک طرف ایک بڑی عمر کے ہمدرد انسان کی مہربانی چھوٹی عمر والوں پر اپنی جگہ بھائی کی اپنے بھائی کے ساتھ مہربانی اپنی جگہ لیکن اگر تمام ان مہربانیوں کو اکٹھا کیا جائے جتنا اللہ بندوں پر مہربان ہے اللہ کی مہربانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اب میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرنے لگا ہوں کہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور آخر پر میں انشاءاللہ نتیجے کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا میں دعویٰ کیا پیش کر رہا ہوں کہ تمام کائنات کے مہربان کٹھے کرو لیکن سب سے بڑا مہربان کون ہے آپ اللہ کا نام محبت سے لیں گے ذوق شوق سے لیں گے جذبے سے لیں گے آپ کے لیے میں رحمت اور بخشش کی دعا مانگوں گا اور اللہ کریم کے دربار میں التجا کروں گا کہ اللہ جو تیرا نام محبت سے اونچا لے رہے ہیں ان کے درجے بلند فرما سب سے بڑا مہربان کون ہے محبت سے سب سے بڑا مہربان کون ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہاد الرحیم آیت نمبر بائیس سورت کا نام سورت الحشر اور میرے سامنے تھا عیسواں بارہ فرمایا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا نہیں ہے اللہ کریم کے بغیر ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے اور رب العالمین کے بغیر مظلوم اور بے بس کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے اگر مشکلیں حل کرنے والا حاجتیں پوری کرنے والا تو اللہ صرف کون ہے اللہ کیوں الہ ہے وجہ کیا ہے فرمایا دلیل سن لو آلی الغیب گئی شہاد غیب کا علم رکھنے والا اللہ جو چیزیں تم سے غیب ہیں ان کو بھی جاننے والا اللہ اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں ان تمام کا بھی علم رکھنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ کریم ہے آگے فرمایا ہو الرحمن الرحیم سب سے بڑا مہربان اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا رحم کرنے والا اللہ تو عبادت کے لئے بھی صرف اللہ کریم ہے اللہ آپ پہ راضی ہو اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے یہ میرے سامنے تھا بارے کا حوالہ اور اس حوالے کا خلاصہ کیا نکلا کہ سب سے بڑا مہربان کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین خلیفت المسلمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت نے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو فتح فرمائی ذرا اللہ کا نام محبت سے لینا فتح عطا کرنے والا کون ہے اور رب العالمین کے قرآن پاک کا حوالہ فرمایا جا نصر اللہ وفت ہو مرائی تن سا ید خلو نفیدائی افواہ ج جس وقت اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کریم کی طرف سے فتح آ جائے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا بے بس بندوں کی مدد کرنے والا بھی اللہ اور کمزوروں کو طاقتور کے مقابلے میں فتح دینے والا بھی کون ہے اللہ نے ہمیں فتح تا فرما دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دیے کہ ہم نے دشمنوں کے بندے قید کر لیے عورتیں بھی قید میں آ گئی مرد بھی ان کے پکڑے گئے اب قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا اور ہم صحابہ کرام نے دیکھا ایک قیدی عورت اٹھی اور اس نے چکر لگانا شروع کر دیا اسے ایک عورت کی گود کے اندر دودھ پینے والا معصوم بچہ نظر آیا اس قیدی عورت نے اس معصوم بچے کو لے لیا اپنی چھاتی سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا بچے کو دودھ پلانے کے بعد والدہ کو بچہ واپس کر دیا پھر عورت آگے گئی ایک اور معصوم بچہ نظر آیا والدہ سے وہ بچہ بھی لے لیا اپنے سینے سے لگایا اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا بچے کو دودھ پلانے کے بعد والدہ کو واپس کر دیا جو بھی معصوم بچہ نظر آتا اپنے سینے سے لگا لیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام پتہ کرو یہ عورت کیوں ایسا کر رہی ہے صحابہ کرام مرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہم پتہ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ عورت ایسا کیوں کر رہی ہے جو معصوم بچہ نظر آتا ہے اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں صحابہ کرام نے پتہ کیا پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا اس عورت کا اپنا معصوم بچہ جنگ کے دوران گم ہو چکا ہے اور بچہ نہیں مل رہا اپنے بچے کی محبت میں بے قرار ہے اور دوسروں کے بچوں کو لے کے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گرام یہ جو عورت دوسروں کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے دوسروں کے بچوں سے پیار کر رہی ہے دوسروں کے بچوں سے محبت والا سلوک کر رہی ہے اس کا اپنا بچہ گم ہو چکا ہے اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل گیا ترون حاضل مراتا تارے ہاتھ ولدها في النار کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ذرا خیال سے الفاظ سننا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جو دوسروں کے بچوں سے پیار کر رہی ہے دوسروں کے بچوں سے محبت کر رہی ہے اگر اس عورت کو اپنا گمشدہ بچہ مل گیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی آپ کا کیا خیال ہے دو ذرا محبت سے جواب دینا میں آگے حدیث باغ سناؤں یہ جو دوسروں کے بچوں سے پیار کر رہی ہے اگر اس کو اپنا گمشدہ بچہ مل گیا آپ نے فرمایا اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالنا برداشت کرے گی ماشاء اللہ آگے سننا صحابہ گرام بیان کرتے ہیں کلنا اللہ کے محبوب نہیں نہیں یہ جو عورت دوسروں کے بچوں سے پیار کر رہی ہے اگر اسے اپنا گمشدہ بچہ مل گیا اپنے ہاتھوں سے بچے کو آگ میں ڈالنا کیسے برداشت کرے گی نہیں نہیں کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بے عباد ہی ہی بے والا دے آؤ کما کالن بو صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو دوستو دھیان سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننا آمنا گلال نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام توجہ میری طرف مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام تم یہ مجھے جواب دے رہے ہو اگر اس عورت کو اپنا گمشدہ بچہ مل گیا اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالنا برداشت نہیں کرے گی امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے رضا کارو اے میرے خدامو یہ جو والدہ ہے اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے یہ والدہ اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے دوسری حدیث پاک حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما پہلے تو میں نے والد صاحب کی بات سنائی حضرت عمر کی اب ان کے بیٹے کی بات حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہم جا رہے ہیں سفر کے اندر صحابہ کے ہم کا قافلہ ہے اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں سفر کرتے کرتے ایک بستی کے قریب ہم نے ڈیرا لگا لیا آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو سستا لو تھکاوٹ دور کر لو اس کے بعد منزل کی طرف روانہ ہو جانا منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو تھکاوٹ دور کرنے کے بعد پھر روانہ ہو جانا صحابہ کے رام نے ڈیرا لگا لیا اب آپ دیکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں وہ عورت تمہیں نظر آ رہی ہے ابھی تک پردے والا مسئلہ نہیں آیا تھا اللہ کے محبوب نظر آ رہی ہے آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہے جی ہم دیکھتے ہیں جی صاحب کرام نے دیکھا اس بستی کے اندر ایک عورت تندور پر روٹیاں تیار کر رہی ہے پیڑے بنا رہی ہے پیڑے آپ سمجھتے ہیں نا پیڑے پیڑے بنا رہی ہے روٹیاں پکا رہی ہے اور اپنی جھولی کے اندر دودھ پینے والے معصوم بچے کو اٹھایا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھو میرے ساتھیوں اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہے عورت کیا کرتی ہے کہ جب آگ کا شولہ تندور میں سے نکلتا ہے اپنے بچے کو پیچھے ہٹا لیتی ہے اور جب آگ والا شولا نیچے جاتا ہے تو اپنے بچے کو جھولی میں لے کر جلدی جلدی روٹی لگا لیتی ہے تندور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھ رہے ہو اللہ کے ماموں دیکھ رہے ہیں کیا کر رہی ہے اپنے بیٹے کو آگ سے بچا رہی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر گزری حدیث شریف میں آیا ہے ہے روٹیاں پکانے کے بعد وہ عورت اپنے معصوم بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو گئی اور آ کے عرض کرتی ہے اے پیارے مہمان اے حسین و جمیل مہمان اللہ کے رسول آپ آپ نے فرمایا جیا ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں جی میں تو نواقف ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ کے قافلے نے ڈیرا لگایا اور مشہور ہو گیا ہے ہماری بستی میں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول آپ ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں۔ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے اعلان کر دو میں اللہ کا رسول ہوں سورت کا نام سورت العراف یہ میرے سامنے نامہ پارا اللہ کریم فرماتے ہیں کل یا رسول لئی گم جمیر سورت الاراف نو بارہ اور آیت کا نمبر ایک سو اٹھاون اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او کیا مت آنے والے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں پنڈی کے دوستوں خیال کرنا بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھتا رہے لیکن اگر اپنی زبان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اکران نہیں کرتا اپنے دل کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تصدیق نہیں کرتا ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی بھی کامیابی کی سند حاصل نہیں کر سکتا آپ نے فرم میں اللہ کا رسول ہوں اپنے بچے کو بھی ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے دودھ پینے والا معصوم بچہ دوستو اور کہنے لگی میرا دوسرا سوال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے تمام ساتھی محبت سے محبت سے جو اقرار کرے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس پر مہربانی کر دے اللہ بندوں پر مہربان ہے کہ نہیں ہے عورت نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے عورت نے تیسرا کوشچن کیا تیسرا سوال کہنے لگی میں نے سنا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر والدہ سے بھی زیادہ مہربان ہے والدہ اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندوں پر مہربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں سج سنا ہوا ہے پھر عورت نے سوال کیا کہنے لگی ساکی کو سر صلی اللہ علیہ وسلم میں بو یہ عورت نے میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر والدہ سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے عورت نے پوچھا سچ ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے پنڈی کے دوستوں اللہ کے محبوب نے کیا تعید کی اللہ اپنے بندوں پر والدہ سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے سچ ہے سچ ہے اگلا جملہ عورت کا بڑا قیمتی ہے عورت نے طرف کے کہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے ہیں کہ والدہ اپنی اولاد پر جتنی مہربان ہے اللہ ستر گنا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے آپ نے مجھے دیکھا تھا جی دیکھا تھا میں کیا کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہی تھی یہ جی، دوست سمجھے نا ذرا مہربانی کیا کر رہی تھی روٹیاں پکا رہی تھی دوستو دل دماغ حاضر رکھنا بڑی قیمتی بات عورت کی کہتی ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں روٹیاں بگا رہی تھی اور بچہ بھی میری گود کے اندر تھا آگ کا شولہ نکلتا تھا میں بچے کو پیچھے ڈال لیتی تھی آگ والا شولہ نیچے جاتا تھا پھر میں جلدی جلدی روٹی لگاتی تھی آمنا کے صلی اللہ علیہ وسلم جب میں والدہ ہو کر اپنی اولاد کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی جو اللہ والدہ سے ستر گنا زیادہ مہربان ہے وہ اللہ بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے اما جو نے بات کی واقعی سچ ہے اللہ کریم تو نہیں چاہتا کہ بندوں کو جہنم میں ڈالوں لوگوں کی اپنی نلکی ہے کہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں اللہ نہیں چاہتا اللہ تو بڑا مہربان ہے سورت کا نام سورت البکرا یہ میرے سامنے دوسرا پارا یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے فرمایا حکم حکم واحد لا الا ہو رحمان الرحیم سورت البکرا دوسرا بارہ اور آیت کا نمبر ایک سو ترسٹھ عبادت کے کے اللہ کریم ہے اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کون ہے الرحمان اللہ سب سے بڑا مہربان ہے آپ اللہ کا نام محبت سے لیں میں اور حدیث پاک سنا ہوں سب سے بڑا مہربان کون ہے اللہ جو محبت سے تیرا نام اونچا لے ان پر بہت زیادہ مہربانی کرنا سب سے بڑا مہربان کون ہے تیسری حدیث پاک امی ایشا رضی اللہ تعالی نا اپنے حجرا کے اندر موجود ہیں ایک عورت آ گئی اور دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ساتھ ہیں آ کے اللہ کے نام کا سوال کیا بوکی ہوں فاقے کا عالم ہے بچیاں بھی بھوک سے تڑپ رہی ہیں اماں اللہ کے نام کا سوال ہے ہم ہوتے تو جھڑک دیتے بے تر آہے ہے مظلوم کے ہنگامے دعا کر دن ایجابات دریا کب باری سگبال میں آیا مت ستا ظالم کسی کو مد کسی کی آلے دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے سامنے تیسرا پارا سورت کا نام سورت البکرا رب العالمین فرماتے ہیں کولوم معروف نم فیر من سد گن یت بہ ملہ ہولی سورت کا نام سورت البقرہ اور آیت کا نمبر ہے دو سو تریسٹھ یہ میرے سامنے تیسرا پارا اللہ کے نام کا کوئی سوال ہی آ گیا ہے اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اچھی بات کر دو میٹھی میٹھی بات کر دو کہو یار مجبور ہوں اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے اگر مجھ پر فضل و کرم کر دیا ضرور تیرا کام کروں گا ضرور تیری خدمت کروں گا جھڑکنا نہیں ہے سخت کلامی نہیں کرنی اس کا دل نہیں دکھانا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جو در در کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے اللہ تمہیں اس کی جگہ پہنچا دے اور تمہاری جگہ پہ اللہ اس کو دولت سے نواز دے آپ کا کیا عقیدہ ہے میرا تو عقیدہ ہے اللہ کر سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اللہ جھڑکنا نہیں ہے میں آپ کو علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی قداور شخصیت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں میرا درد دل ہے اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں بہت بڑا مالدار بندہ بڑا دولت مند دولت کی ریل پہل بڑا کاروبار بڑی جائیداد بڑی دنیا میاں بیوی بی کھانا کھا رہے ہیں دستر خان بچھا ہوا ہے قسم و قسم کے میوے موجود کھانے موجود فروٹ موجود دروازے پہ دستہ کوئی آواز آئی اللہ کے نام کا سوال ہی ہوں بھوکھا ہوں ایک روٹی کا سوال ہے بیوی بی اٹھی پنڈی کے دوستو بیوی بی نے روٹی اٹھائی دروازے کی طرف جانے لگی خامد نے پوچھا کہاں جا رہی ہو اللہ کے نام کا سوال ہی ہے روٹی کا سوال کر روٹی دینے جا رہے اس کا بیٹھ جا تو بڑی ہمدرد آ گئی ہے یہاں بیٹھ روٹی رکھ خود دروازے پہ گیا ہاں۔ جو اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال کر رہا تھا دھکے دے دے کر بھگا دیا ہم نے تیرے لیے چیزیں نہیں بنائی جا اپنا کام کر جو بھی آتا ہے ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آ جاتا ہے غریب بندے نے اوپر دیکھا ٹھنڈی سانس نکل گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنسو بہاتا ہوا چلا گیا اللہ کریم کو یہ ادا پسند نہیں آئی بے نیاز جو ہوا آیا زوال کاروبار میں نقصان زمینیں ساری بک گئیں اتنا بھوکا ہوا بیوی سے کہنے لگا بیوی میں اپنا پیڑ نہیں پال سکتا تجھے کہاں سے کھلاؤں گا بیوی کو طلاق دے دی عدت کے بعد اور جگہ شادی کر لینا بیوی نے عدت کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا پنڈی والوں دوسرا بندہ پہلے سے بھی بڑا مالدار تھا دونوں میاں بیوی پھر کھانا کھا رہے ہیں دسترخان لگا ہوا ہے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں دروازے پہ دستکوئی بوکا ہوں اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے بیوی اٹھی روٹی اٹھا کے جانے لگی خامد نے پوچھا کہاں جا رہی ہو یہ اللہ کے نام پہ روٹی مانگ رہا ہے روٹی دینے جا رہی ہوں خامد نے کہا نانا پتہ نہیں کتنے دنوں کا بوکا ہوگا چار پانچ اور روٹیاں بھی ساتھ لیتی جا دروازہ کھولا فقیر کے کشکول میں پیالے میں عورت روٹیاں ڈالنے لگی اتنے فقیر کے چہرے پہ نظر پڑی روتی ہوئی پیچھے ہٹائی آنسو بہا رہی ہے رو رہی ہے خامد بے قرار ہو کے اٹھا بیوی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو بیوی نے روتے روتے کہا ہمارے دروازے پر جو اللہ کے نام پہ روٹی مانگنے آیا ہے میرا پہلا خامد ہے مجھے دور یاد آ گیا ایک دن یہی میرا خامد اور میں روٹی کھا رہے تھے اللہ کے نام پہ ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی اس نے دھکے دے دے کر بھگا دیا تھا آج در در کا بھیکاری بن کے روٹی مانگتا پھر رہا ہے دوسرے خامد نے کہا اے میری بیوی تیری بات کرنے کی وجہ سے مجھے بھی منظر یاد آ گیا ذرا میرے چہرے کو غور سے دیکھ تم دونوں کے دروازے پر جو روٹی مانگنے آیا تھا وہ فقیر فقیر میں تھا بے نیاز تیری بے نیازی تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اللہ کے نام کا سوال آئے بد کلامی نہیں کرنی جھڑک نہیں دینی ایسا نہ ہو کہ رب العالمین تمہیں در در کا بھیکاری بنا دے اور اس کو تمہارے مقام اور مرتبے میں فائز کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی در در دے میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے عورت آ گئی حدیث بات سنا رہا تھا دو بچیاں بھی ساتھ ہیں امی ایشا کے سامنے اللہ کے نام کا سوال کیا فاقہ ہے امداد ہماری کر دیجئے امی ایشا رضی اللہ او نہ بیان کر دیے میں نے جلدی جلدی اپنے گھر کی تلاشی لی مجھے تین کھجور کے دانے مل گئے دوستو کتنے دانے تین قیدت پر غور کرنا امی جان بیان کر دیے ہیں میں نے تینوں دانے اس اما کے حوالے کر دیے ایک دانہ والدہ نے ایک بچی کو دے دیا دوسرا کھجور کا دانا دوسری بچی کو دے دیا دونوں نے جلدی جلدی کھجور کا دانا کھا لیا اور رحم بھری نظروں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی والدہ نے کیا کیا اپنے حصے والا کھجور کا دانا آدھا آدھا کرنے کے بعد آدھا ایک بچی کو دے دیا آدھا دوسری بچی کو دے دیا وہ حصہ بھی انہوں نے کھا لیا عورت دونوں کو لے کے واپس چلی گئی ایشا حیران ہے ہاں اتنا پیار والدہ کا اپنی اولاد کے ساتھ پنڈی والوں میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنا بی بی ایشا حیران ہے خود فاقہ برداشت کر لیا اپنے حصے والا کھجور کا دانا بچیوں میں تقسیم کر دیا پنڈی کے دوستوں شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی کا سٹیج دھیان سے جملہ سننا امی ایشا کا حیران ہونا برحق تھا اس لیے اپنی اولاد امی ایشا کی ہوتی تو پتہ چلتا اولاد کی محبت کیا چیز ہے پنڈی کے دوستوں نے میرے جملے پر غور کیا اپنی اولاد ہوتی تو پتہ ہوتا نا اولاد کی محبت کیا چیز ہے اللہ تیری قدرت پر حیران ہوں تیرے فیصلوں پر حیران ہوں اللہ دینے پہ آیا چالیس سال کی عمر والی بیوہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ناہ کے ساتھ آمنا کے لال کا نکاح ہوا اللہ نے چار بیٹیاں بی امیر کلسوم بی بی زینب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ نے دو لڑکے بھی دے دیے لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے اللہ کریم دینے پہ آیا چالیس سال کی عمر والی بیوہ میں سے آمنا کے لال کو چار بیٹیاں دے دی دو بیٹے دے دیے اور نہیں دے دینے پہ آیا کوری بی بی ایشا سے نکاح ہوا اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی اب اللہ کا نام اونچا لینا امام الانبیاء کا حرام ہے آمنا کلال کی بیوی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے لیکن اولاد دینا یہ بھی آمنا کلال کے اختیار میں نہیں ہے اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے اونچا اونچا کون ہے اللہ کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کی جھولی کو آباد کر دیتے روتی رہی تڑپتی رہی مانگتی رہی اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی ناراض نہ ہونا میں تو صبح سرد کا ہوں نا اور آپ کے پنجاب میں کیا نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ جمال پتر دیویں رتا لال سن دے ہو یہ پنجاب کے تحفے سنا رہا ہوں آپ کے پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے میں نے ان گناگار آنکھوں سے دیکھی ہے وہ جگہ یہ ان گناگار آنکھوں سے اس جگہ نعرہ لگ رہا تھا لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے سن گھوڑی اور آپ کا کیا عقیدہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کو اولاد دے سکے بولیے تو صحیح امام الانبیاء بی بی عائشہ کی گود کو آباد کر سکے نہیں نہیں اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے اونچا نام لینا ذرا محبت کے ساتھ کوئی زندہ مردہ اولاد دے سکتا کوئی پیر فقیر اولاد دے سکتا کوئی چھوٹا بڑا اولاد دے سکتا اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے دینے پہ آیا بی بی خدیجہ چالیس سال کی عمر والی میں سے چار لڑکیاں دے دی دو لڑکے دے دیے جو بچپن میں لڑکے فوت ہو گئے نہیں دینے پہ آیا کاری ایشا سے رشتہ ہوا نہ لڑکا دیا نہ لڑکی دی بے نیاز تیری مرضی میں نے حدیث بات پوری کرنی ہے ذرا قرآن پاک کا حوالہ یہ میرے سامنے پچیسواں بارہ اور سورت کا نام حامی مشورہ اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن سچا محبت سے محبت سے قرآن ربے کا باغی قسم دنیا کی ہر کتاب کے اندر شک کی گنجائش ہے لیکن اللہ کریم کے کلام کے ایک نقطے میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے سورت کا نام حامی مشہور یہ میرے سامنے پچیس ہوا پا رہا اور آیت کا نمبر انچاس اور پچاس للہ ملک وز والارض یخلق کو یشا یہاں بولے میں یشا اناسا وہاں یہاں بولے میں یشا ذکور او یو زوں جو ہم زکران اناسا آسا میں یج میں یشا وکیما انہو علیم قدیر قرآن صاحب کسی سے کوئی ضد نہیں ہے کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ میں پر سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالی دا کم پانی دینا تے بار بار مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے میں تو سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک کون ہے اور دنیا کے بادشاہ ہو تمہاری بادشاہی عرضی آج ہے کل نہیں رہے گی اللہ کل بھی بادشاہ تھا اللہ آج بھی بادشاہ ہے اللہ قیامت تک بھی بادشاہ رہے گا بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ کی بادشاہی چلے گی آواز آ رہی ہوگی قیامت کے میدان میں لے من ملک یوم آج کس کا سکہ چل رہا ہے آج کس کا ڈر چل رہا ہے آج کس کی بادشاہی چل رہی ہے بڑے بڑے دنیا کے اندر بادشاہ کہلوانے والے خاموش ہیں کسی کو لب ہلانے کی جرت بھی نہیں ہے کس کی بادشاہی چل رہی ہے اللہ پر مت یا تکلمونا کسی کو زبان ہلانے کی بھی جرت نہیں ہو رہی اللہ کی طرف سے واد آئے گی آج کس کی بادشاہی چل رہی ہے للہ واحد دل کہا کل بھی بادشاہ اللہ آج بھی بادشاہ کیا مت تک بادشاہ کیا مت کے بعد بھی بادشاہ اللہ اللہ کا نام محبت سے لینا آسمانوں اور زمینوں کا سچا بادشاہ کون ہے ہر کسی کی بادشاہی عرضی اللہ کی بادشاہی ہے فرمایا میری بادشاہی کا نمونہ سنو یخلوں کو ما مایشا اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے والدین پینا اولاد آنکھوں والی پیدا کر دی والدین آنکھوں والے اولاد بینا پیدا ہو گئی ہے والدین سیت والے اولاد معذور پیدا کر دی اللہ تج سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا آگے اللہ کریم کچھ فرمایا یہاں بولے میں یہ شاہ اناسا چاہے تو اللہ لڑکیاں لڑکیاں دے دے بیٹوں سے محروم کر دے ہیں اور اللہ کی مرضی بن جائے فرمایا وہ یہاں بولے میں یشا ذکور چاہے تو لڑکے ہی لڑکے دے دے لڑکیوں والی نے مسے محروم کر دے اللہ مجھے پتہ چل گیا لڑکیاں دینے والا بھی تو ہے مجھے سمجھ آ گئی لڑکے دینے والا بھی تو ہے پر اللہ کریم یہ بتا جوڑے کون دیتا ہے کوئی زندہ اور مردہ جوڑے دیتا ہے کوئی دربار اور مسار والا جوڑے دیتا ہے فرمایا نہیں نہیں نہیں نہیں دنیا والو او یوز جرم شکران اونا چاہے لڑکے اور لڑکیوں کے جوڑے بنا بنا کے دے دے اللہ کریم کی اپنی مرضی اور کچھ فرمایا بھیا میں چاہے تو محروم کر دے اور اللہ کریم محروم کر دے کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے امی ایشا کو محروم کر دیا کون ہے دینے والا کوئی نہیں دے سکتا پنجابی کے چند جملے سنا رہا ہوں خیال کتیاں نو بچے کون ہے دینا جڑی ٹر دیے لا کے کتار پتنی پنڈی کے دوستوں کو میری یہ سریکی سمجھ آئے گی کہ نہیں کتیاں نو بچے کون ہے دینا جڑی ٹردی دئیے لا کے کتاراں مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا پنڈی والو کبھی آپ نے دیکھا کہ مرغا اور مرغی جا رہے ہیں کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کدھر جا رہے ہیں فلاں دربار پہ چوسے لینے ہم جرار جلانے جا رہے ہیں دیکھا مرغی جا رہی ہے مرغا جا رہا ہے کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کدھر جا رہے ہو اور فلاں دربار پہ ہم نے جا کر چراغ جلانا ہے چوسوں کی ضرورت ہے کبھی دیکھا مرلی نہ پیر دیوا بالے بچے مل گئے بے شمار مچھیاں نو بچے کون دے دا بچے جن جن کرن نارا خاکی اے تا منگ دے رب کولوں تو تا در در کرے وے پکارا انسان نے سوچا ہی نہیں حدیث کر رہا تھا امی ایشا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کھجور کا دانہ دوستوں کو بات یاد ہے نا اپنی بچیوں کو دینے کے بعد اپنے حصے والا کھجور کا دانہ آدھا آدھا کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا امی ایشا رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ اپنے حصے والا کھجور کا دانا دونوں بچیوں کو کیوں دے دیا اور میں نے جملہ سنایا پنڈی کے دوستوں کو امی ایشا کا حیران ہونا برحق تھا اپنی اولاد جو نہیں تھی اپنی اولاد ہوتی تو پتا ہوتا اولاد کا پیار کیا چیز ہے اولاد کی محبت کیا چیز ہے امی ایشا حیران ہے تھوڑی دیر گزری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی ایشا کیوں حیران ہو کیا بات ہے پنڈی کے you. جی جی کیا پوچھ رہے ہیں کیوں حیران ہو پھر کہتا ہوں کون پوچھ رہے ہیں جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق نہیں کیا کرتا اللہ کا نام محبت سے پھر لے لینا کیا پتا میرا سوال آپ کا جواب اللہ قبول کر کے بشش کا ذریعہ بنا دے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ جو تیرا نام محبت سے اونچا لے رہے ہیں ان کی بخشش فرما دے عالم الغیب صرف کون ہے امام الانبیاء پوچھ رہے ہیں کیوں حیران ہو جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق نہیں کیا کرتا یہ میرے سامنے بیسواں پارہ آپ نے غور کیا کہ میں نے قرآن پاک کے جتنے حوالے آپ کو سنائے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں اب بھی کوئی نہ مانے تو میں منوانے نہیں آیا اور ہمارا جرم کیا ہے آپ میں جو بزرگ تشریف فرما ہے ان کو پتا ہوگا اسی سٹیج سے شیخ القرآن نے نعرہ لگایا اور آج تک ان کے شاگرد آج تک ان سے نسبت رکھنے والے احباب پورے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ عالم الغیب صرف کون ہے مجھے غلطی تو بتاؤ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی غلطی کیا تھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی کہ پشاور کی سردن ان کے اندر جن کی گردن پہ اسرے چلائے گئے غلطی کیا تھی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی کہ جن کی بھینسوں کی زبانیں کاٹی گئیں پانی کے بھرے ہوئے گھروں کو توڑا گیا پانی پینے سے محروم رکھا گیا شہر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ گئی اور کون سی غلطی تھی شمس الدین رحمت رحمت اللہ تانا لے گی کہ کھڑپے کے اندر پتھروں کی بارش کر کے جن کے وجود کو لو لوہان کیا گیا کون سی غلطی تھی اسی راول پنڈی کے اندر سید نحت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر پتھروں کی بارش کی گئی اسی پنڈی کے اندر شاہ صاحب کا سارا وجود خون سے لو لوہان ہو گیا غلطی کیا ہے کسور کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی مال کا جھگڑا نہیں جائیداد کا جھگڑا نہیں پیسے کا اختلاف نہیں میرے اکابرین نے نعرہ لگایا کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب صرف کون ہے یہ میرے سامنے سورت النمل بیسواں بارہ رب العالمین کی لارب کتاب اللہ اور آیت کا نمبر پینسٹھ قرآن کھولا ہوا ہے اتنا عظیم شان اجتماع اگر کسی دوست کو شک ہے آئے میں آیت کا نمبر چیک کراتا ہوں سورت کا نام سورت النمل آیت نمبر پینسٹھ بیسواں بارہ یہ کھولا ہوا ہے قرآن میرے سامنے سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا فرمایا کل من فی اللہ وما يشعرون او باسو اللہ کے لیے یہ تو بتائیے قرآن سچا اونچا اونچا قرآن اعلان فرما دیجئے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی اگر عالم الغیب ہے تو اللہ کون ہے یہ دس دس روپے دے کر پھر نجومیوں کو کیوں ہاتھ دکھاتے ہو جو فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے گرمی کے اندر کڑکی دھوپ کے اندر گرد و غبار سے بھرا بھرے ہوئے یہ کیا جی میں جی تمہارا ہاتھ دے کر قسمت بتاؤں گا ہم نے گاڑی روکی کتنی فیس ہے اس نے کہا جی میری پانچ روپے فیس ہے میں ہاتھ دے کر قسمت بتاؤں گا میں نے کہا یہ دس روپے لے لے اپنی قسمت بتا اس نے کہا مولوی صاحب کمال ہے جی جی جی کیا کمال ہے جی تو پھر جی، غصے کیوں ہو ہو رہے جی آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں میں نے کہا مذاق کی بات نہیں ہے اپنی قسمت بتا دس روپے لے لے پنڈی والوں جو اپنی قسمت کا حال نہیں جانتا تیری اور میری قسمت کیسے بتائے گا عالم الغیب کون ہے اگر اجازت ہو تو آگے ترجمہ سنا دوں اللہ فرماتے ہیں ما یشرون ایا یبسون لوگ جن کو خیال لوگ جن کو الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے ہائے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ کہاں وہ جذبات لے آؤں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا سٹیج اللہ فرماتے وما یشورونا ایان یباسون لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں اور قوالیاں کر رہے ہیں منت منوتی دے رہے ہیں نظر نیاز دے رہے ہیں ان کے سجے طواف کر رہے ہیں ان کے نام پہ جانور دبا کر رہے ہیں ان کی پکارے کریں اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا جسے اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے چادریں چڑھانے والے کے حال کا بھی پتہ نہیں ہے جسے اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے عبادت کرنے والے کے حال کا بھی پتہ نہیں ہے جسے اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے پکار کرنے والے کے حال کا بھی پتہ نہیں ہے اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے قبروں کے اوپر منت منوتی چڑھانے والے کے حال کا بھی پتہ نہیں ہے عالم الغیب کون ہے اللہ کے بغیر کوئی عالم نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوستوں کو پچھلی بات پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں بی بی ایشا رضی اللہ تعالی کیوں حیران بیٹھی ہو وہ پچھلی بات امی ایشا نے حیران ہو کے کہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی دو بچیاں ساتھ تھیں میں نے تین کھجور کے دانے دیے ایک ایک دانا اپنی بچیوں کو دے دیا بچیوں نے کھا لیا اس عورت نے اپنے اوپر فاقہ ہونے کے باوجود اپنے حصے والے دانے کو آتا دیا اپنی بچیوں کو دے دیا میں حیران ہو رہی ہوں والدہ کا اتنا پیار اولاد کے ساتھ آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی بیشو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی تو والدہ کی شفقت ایک حیران ہو رہی ہے والدہ کی محبت ایک حیران ہو رہی ہے والدہ کا پیار دیکھ کر حیران ہو رہی ہے میں آمنا کلال کو اللہ کی قسم والدہ اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندوں پر مہربان ہے سنانا یہ چاہتا تھا تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کہہ دی عورت والی حدیث ایک جو عورت اپنے بچے کو جھولی میں لے کر تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی دوسری حدیث اور تیسری یہ کھجوروں والی حدیث ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ اللہ کا نام محبت سے لینا سب سے بڑا مہربان بندوں پہ کون ہے چوتھی بات قوم آ گئی ستر ہزار بندے ہیں حضرت علیہ اسرت وسلام کی خدمت کے اندر اللہ کے کلیم علیہ سلا تو تسلیم بارشیں بند ہیں جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں کھیتی باڑی بند ہو چکی ہے زمین میں فصلیں پیدا نہیں ہو رہی آپ دعا کریں اللہ رحمت کی بارشیں تاں فرمائے حضرت علیہ السلام نے ستر ہزار بندوں کو ساتھ لیا میدان میں جا پہنچے اور دعا کر دیں میرے پروردگار اللہ انزل علینا من السماء امام مبارک اللہ میں موسا کلیم اللہ علیہ و تسلیم تیرے دربار میں دامن پھیلائے کھڑا ہوں ستر ہزار بندے میرے پاس آئے مجھے کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ رحمت کی بارش عطا فرما برکت والی بارش عطا فرما پنڈی کے دوستوں خیال کرنا مسئلے پر زندہ سے دعا کروانا جائز ہے زندہ سے دعا کروانا میرا کی دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا گیدا شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا گیدا میرے پیرو مرشد سید محت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا گیدا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ کا گیدا میری پوری جماعت کا گیدا زندہ سے دعا کروانا جائز ہے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے ایک تھوڑی سی وضاحت زندہ بڑا ہو پھر بھی دعا کروانا جیز شگرد استاد سے کہیں میرے لیے دعا کریں جیز اولاد والدین سے کہیں دعا کرو جیز مرید مرشد سے کہیں آپ دعا کریں جیز زندہ بڑا ہو تو بھی دعا کروانا جائز زندہ چھوٹا ہو تو بھی دعا کروانا جائز استاد اپنے شاگردوں کو کہیں دعا کرو جائز والدین اولاد کو کہے میرے لیے دعا کرو جائز پیرو مرشد مریدوں کو کہیں دعا کرو جائز بڑا بندہ چھوٹے کو کہیں دعا کرو جائز اب دونوں مثالیں سنتے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تن فی دعائیں کا روا ہو فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرہ کرتے وقت اپنے لیے دعا کرنا تو میں آمنا کے لال کو بھی نہیں بھلانا چھوٹے سے دعا کروانا جیز شرط یہ ہے کہ زندہ ہو بڑے سے دعا کروانا جائز ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد شانت فرما رہے ہیں کام آ رہا دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا اور کرتے حالات کا دل موال اللہ کے محبوب مال تباہ و برباد ہونے والے ہیں زمینیں بنجر پڑی ہیں بارشیں بمبے آپ دعا کرے ہیں صحابہ گرام بیان کرتے ہیں آنا گلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیے ہیں اللہ مدینے والوں کو بڑی ضرورت ہے رحمت کی بارشیں ہٹا کر صحابہ کہتے ہیں تو آپ پوری ہونے کی دیر تھی اللہ نے سارا آسمان بادلوں سے بھر دیا بارش شروع ہو گئی صحابہ کرام بیان کرتے ہم نے جب نماز ادا کرنا شروع کی تو مسجد کے سین میں کیچڑ ہو چکا تھا ہماری پیشانیوں پہ کیچڑ لگ گیا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ اگلا جمعہ آ گیا مسلسل بارش ہو رہی ہے رکنے کا نام نہیں لیتی آپ نے جمعے کا خود ارشاد فرمانا شروع کیا دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا حضرت حال کا دل گئے جی ہاں۔ اللہ کے محبوب دعا فرمائے جی اب تو بس یہ جی سیر ہو گئے ہیں بہت بارش ہو چکی ہے آپ دعا فرمائے اللہ بارش بند کر دے آپ نے دعا کی اللہ مدینے والے رج گئے اور طرف اللہ کریم رحمت کی بارشیں لے جا آپ کے دعا کرنے کی دیر تھی اللہ نے سارا آسمان بادل ہٹا کر نیلا آسمان ظاہر کر دیا زندہ سے دعا کروانا جائز ہے مہربانی کر کے تائید کر دیجئے زندہ سے دعا کروانا چھوٹا ہو تو بھی جیز زندہ بڑا ہو تو بھی جیز اور مردے کے لیے دعا کرنا مردے کو نہیں کہنا تو دعا کر ہمیں سمجھ نہیں آ رہے پنڈی والوں مجھے تو فلسفہ سمجھاؤ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو سمجھ میں میری نہ آ سکا روح نکل گئی غسل دینے میں ہمارا محتاج کفن کا محتاج اٹھانے کا محتاج چار پائی پہ رکھنے کا محتاج چار پائی جنازہ گاہ میں لے جانے کا محتاج صفے بنا لی ہماری دعا کا محتاج اللہ فل حا وہ میتنا ہماری دعا کا محتاج جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان سان لے جانے کا محتاج قبر میں اتارنے کا محتاج مٹی ڈالنے کا محتاج جب مٹی ڈال دی اندر دفن کر دیا اب ہمارا حاجت روا کیسے بن گیا یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا اوپر بڑا ہے خیال پنڈی والو اوپر بڑا ہے ہماری دعا کا محتاج اب نیچے دفن کر دیا بابا اب تو میرے لیے دعا کر اللہ میری نہیں سنتا تیری نہیں مورتا واہ بھائی واہ بنڈی والوں جو مردہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا ہم دعا کر رہے ہیں جو اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا ہمارے لیے دعا کیسے مانگے گا نا نا نا نا زندہ سے دعا کروانا چاہتے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے پر ہائے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا سٹیج یہ بھی حوالہ قرآن کا سناتا جاؤں مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ مردے کی موت تو ہی آئی ہو اللہ فرماتے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا سورت کا نام سورت توبہ یارواں پارا آیت کا نمبر ایک سو تیرہ قرآن کھولا ہوا ہے قرآن اللہ فرماتے ہیں نا نا نا نا میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کس چیز کی اجازت نہیں ہے فیرول مشرقین ملو قانولی قربا قریبی رشتے دار فوت ہو گیا والد ہے بیٹا ہے چچا مامو ہے شرک پر موت آ گئی ہے جس کی موت شرک پر آ گئی اس کے لیے بخش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے شرط یہ موت اس کی توحید پر آئی ہو کر رہا تھا حضرت موسا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں زندہ سے دعا کروانا جائز اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ نے فرمایا میرے کلیم بارش نہیں دوں گا اللہ قوم کو بڑی ضرورت ہے خیال کرنا اللہ نے فرمایا ان فی ہمت میرا دشمن موجود ہے ان بندوں کے اندر یہ جو ستر ہزار بندے کھڑے ہیں نا ان کے اندر میرا دشمن موجود ہے چالیس سال تک میرے ساتھ دشمنی کرتا رہا باغی بنا رہا بڑا گناگار ہے بڑا میرا نا فرمان ہے جتنے تک وہ نہیں نکلے گا رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا اچھا حضرت موسا نے السلام نے رخ کیا فرمانے کے اخرو یاد اللہ اللہ کا دشمن جلدی کر نکل جا تیری وجہ سے بارش نہیں آ رہی کوئی نہیں نکلا میں نہیں کہہ رہا اخرج یا دو اللہ اللہ کا دشمن جلدی کر نکل جا پھر بھی نہیں نکلا تیسری مرتبہ فرمایا اللہ اللہ کا دشمن نکل جا پھر بھی نہیں نکلا پنڈی والوں فیصلہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو جمعہ کا شان اجتماع ہے اگر حضرت علیہ السلام عالم الغیب ہوتے پتہ ہوتا فلاں اللہ کا دشمن ہے ہاتھ پکڑ کر نکال دیتے اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی عالم الغیب کون ہے کوئی نہیں نکلا تھوڑی دیر گزری رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی اللہ بندہ تو نہیں نکلا بارش کیسے شروع ہو گئی اللہ نے فرمایا میں نے اس کے ساتھ صلح کر لیے اللہ صلح ہو گئی فرمایا صلح ہو گئی ہے اللہ کیسے میرے کلیم جب آپ نے اعلان فرمایا نکل جا میرا دشمن رو پڑا آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہاتھ اوپر نہیں کیے آنکھوں میں آنسو آتے ساتھ والے دیکھ لیتے ہاتھ اٹھاتا تو لوگ دیکھ لیتے دل دل ہی میں رو پڑا کہنے لگا سی بہین سنتن سمجھے تو با اللہ چالیس سال نا فرمانی کرتا رہا آج تو کر رہا ہوں مجھے شرمندہ نہ کر لوگ کیا کہیں گے چالیس سال تک میں نے نا فرمانی کی اللہ تجھے پتا تھا یا مجھے پتا تھا اور کسی کو علم نہیں تھا آج سب کے سامنے میری شرمندگی ہوگی اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر اللہ نے فرمایا اس نے دل ہی دل میں توبہ کی میں اللہ نے مہربانی کی چالیس سال کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا حضرت علیہ السلام کا سوال بات کو ختم کر رہا ہوں خیال حضرت علیہ السلام کا سوال اللہ صلح ہو گئی ہے جیا تو نے معاف کر دیا جیا معاف کر دیا اللہ اب تو دکھا دے ہندی والو سوال ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب تو دکھا دیں سلح جو ہو گئی ہے لوگ بھی دیکھ لیں سلح جو ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا اب بھی نہیں دکھاؤں گا اللہ میاں کیوں رب العالمین نے فرمایا اگر اب دکھا دوں ہو سکتا ہے قوم کا کوئی بندہ تانا دے دے یہ وہ بندہ تھا جس کی وجہ سے رحمت کی بارش بند تھی اب بھی نہیں دکھاؤں گا میں اللہ کریم جس بندے پر مہربانی کر دوں جس بندے پر راضی ہو جاؤں اس کے بارے میں میں اللہ تانا بھی برداشت نہیں کرتا نہیں دکھاؤں گا دوستو کیا نتیجہ آپ نے سنا اللہ بندوں پر مہربان ہے کہ نہیں ہے سب سے بڑا مہربان کون ہے آخری آئے سنیے کل یا عباد الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم آیا نمبر ترپن سورت سورتوں چوبیسو بارہ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بڑی غلطیاں کی بڑے قصور کیے ہیں اللہ فرماتے میرے بندو اللہ کی رام سے مایوس نہیں ہونا آنا تمہارا کام ہے اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے رونے والی شکل بنانا تمہارا کام ہے چالیس سال کی غلطیاں معاف کرنا میرا کام ہے کیوں معاف نہ کروں ان غفور الرحیم اللہ سب سے بڑا مہربان ہے بچنے والا ہے رحم کرنے والا ہے آخری بات یہ نہ کہنا مولانا مسئلہ تو آپ کا سچا ہے لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا یہ نہ کہنا مہربانی مولانا صاحب مسئلہ تو سچا ہے پر افسر کو ملنا ہو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا انسان بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آیت نمبر سولہ سورت کا چھبیسواں بارہ اللہ کے قرآن کا حوالہ کھولا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں پنڈی والو آپ کا قرآن کے مطابق کیا قیدا ہے اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اونچا جواب دیں گے اللہ دور ہے یا قریب ہے شہرد سے بھی زیادہ قریب ہے چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے اللہ شہرد سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سچا قرآن افسر کو ملنا ہو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا دروازہ دفتر کا بند ہے افسر اندر موجود میں باہر کھڑا ہوں افسر کو پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہے کون سا کام لے کے آیا ہے کون سا بند آیا ہوا ہے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے اللہ برما نالم تم اصر سب ہی نفس ہو میں اللہ بندے کے دل کا خیال بھی جانتا ہوں دل کی نجت بھی جانتا ہوں دل کی سوچ بھی جانتا ہوں پنڈی والوں جو پروردگار دل کے راز جانتا ہو وہاں چپراسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے مطلب لا الہ الا اللہ دا ہی کو واحد لا شریک میرا آخری جملہ ذرا اللہ کا نام محبت سے لینا اللہ وحدہ لا وحدہ اللہ جو تجھے لا شریک ماننے کا اعلان بھی کر رہے زبان سے ان کے لیے جنت کے اندر محلہ تعمیر کر دے اللہ واہ محبت سے جذبے سے اللہ واد کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا نو روز پکارے پنڈی والو دور والا نو روز پکارے دتئی چھوڑ جڑا نزدیک دور والا نو روز پکارے دتئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گنا مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے اللہ شرک سے محفوظ رکھے مما لینا للبلا الحمد للہ الحمد للہ اللہ یکشب الشدائد اللہ ہوں ولا يدفع المقائد إلا إلا إلا إلا إلا هو هو هو هو هو وما وما مراد العاشقين في في في الدارين مطلوب الواصلين الكونين العباد كلهم كلهم لا لا قوي الناس فقراء غني إبراهيم النار الحريق کے نادا قال لا إله إلا هو موسى للطور هنا ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت هنا ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في كار البير هنا ناداه قال لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين اعلموا ان الدنيا دائرة واللزتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویکول ابراہیم و خلیل اللہ نفسی نفسی ویکول اسماعیل و ذبی اللہ نفسی نفسی ویقول موسا کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسا کلیمت اللہ نفسی نفسی ویکول محمد نام شبی یا ربتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم دونی استجب لکم ان الذین استقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین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 انك حميد مجيد اللهم صل على على كذلك جميع الانبياء والمرسلين وعلى وعلى المقربين عباد الله الصالحين خصوصا والابرار صاحب اللہ کز الغار فلحار افضل صحابت بحقیق امیرین سیدی بکری اللہ والصواب الذي كان رايه موافقا لل

سیدنا الحسن و سیدنا الحسین رضی اللہ تعالی تعالی عنہما بیت النبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خصوصا سیدہ خدیجہ رضی و سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی و سیدہ زینب رضی اللہ تعالی و سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ و سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی و سیدہ سودا رضی اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی عنہ عنہ عنہ عنہ وعلا جمیع بنات النبی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی رضی رضی ام رقیہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلا امیر الحق بالیقان امیر المؤمنین سیدنا معاویہ سید ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جمی صحابت والانصار اللہ اللہ اللہ اللہ عز الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم عید الاسلام والمسلمین اللہم اہلک القفرت والمشرقین اللہم شدد شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم باعد بینہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم دمیر دیارہم اللہم خرب بلادہم اللہم بدل اللهم خذهم اللہ منہد وافیت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في في من من من من عافيت وتولنا توليت وقنا شر ما قضيت تقضي ولا ولا يقضى عليك لا يئس يذل تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم منصور المجاہدین فی عراق اللہ منصور المجاہدین فی افغانستان اللہ منصور المجاہدین فی فلسطین اللہ منصور المجاہدین فی عراق اللہ منصور المجاہدین فی شیشان اللہ منصور المجاہدین فی سائر شم اللہ ابدا وبن و ابدیگا وبن و امتگا نا سیتیگا معذ نفیہ حکم عدل الفیہ

الجد منك تعادلوا عباد الله الله الله الله رحمكم إن بالعدل واللسان وينهى والمنكر والبغي تذكرون اذكروا اللہ کرم ود ہوم ولا والله يعلم ما رم Oh پتا پتا ہے خدا دم بدم تیرا